حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹڈی سمندر کے شکار کی قسم میں سے ہے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تریپن